بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلات کے بعد شائقین علم و تحقیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر طاہر القادری کی القول المتین میں جہالتیں یا خیانتیں سلسلہ وار رد کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں آج تقسیر یزید کے حوالے سے جس شخص کا اس کی کتاب سے نام پیش کیا جا رہا ہے جس طرح اس کی کتاب میں لکھا ہے علامہ ابو عثمان الجاہل آگے اس کا سن وفات لکھا ہے دو سو پچپن ہجری میرے دوستو پھر رسائل جاہز کے حوالے سے عبارت پیش کی ہے عبارت کی طرف جانا مقصد نہیں کیونکہ ہمارا مقصد رد ہے مبارک ہو کہ یزید کی تکفیر ثابت ہو رہی ہے یزید سے بدتر شخص کے حوالے سے میں چند حوالے جاہز معتدلی کے سناتا ہوں سب تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کا نام بتا دیتا ہوں عامر بن بہر اس شخص کا نام ہے عامر بن بہر ابو عثمان اس کی کنیت جا ہی اس کا لقب ہے اس کی آنکھیں باہر کو ابری ہوئی تھی اس وجہ سے اس کو جاہد کہتے جاہد کا معنی یہی ہے جس کے آنکھ کے ڈیلے باہر باہر نکلے ہوئے اللہ پاک پناہ بخشے سورت میں بھی بد تھا اور سیرت میں بھی بد تھا اس کی صورت اور سیرت کی بدی یہ تو لطیفے بن چکے ہیں دنیا میں اسی جاہد نے خود لکھا ہے کہ میں سب سے زیادہ پریشان ایک دن ہوا جب ایک عورت آئی وہ مجھے پکڑ کے لے گئی مصور کی دکان پر اور اشارہ کیا ایسا یہ ہے میں پریشان ہو گیا یہ کیا اشارہ کر گئی میں نے پوچھا مائی یہ کیا اشارہ کیا اس نے کہا میں نے اسے کہا تھا کہ شیطان کی فوٹو بنا دے تو یہ مجھے کہتا تھا کہ شیطان میں نے کب دیکھا تو میں نے تجھے دکھا دیا اب آپ اندازہ لگائیں جو خود یہ اپنے متعلق لکھ رہا ہے کہ مجھے اس زمانے کی ایک شریف عورت نے کیا سمجھا شیطان تو ڈاکٹر صاحب کو یہ شیطان پسند آ گیا اب اس کے ایمانداری دیانتداری کا سب سے بڑا تو یہ حوالہ کافی ہے کہ یہ معتزلی مذہب کا ہے بدترین معتزلی ہے نظام معتزلی کرامیہ کا جو بڑا تھا نظام یہ نظام کا شاگرد ہے اس کا یہ ساتھی ہے اور مذہب میں اس کا یہ شاگرد ہے تلمیز ہے اس کا معتزلہ کیا نظریات رکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب ان نظریات کے حامل ہوں اور لگتا ہے ایسے ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر طبقہ معجون مرکب ہوتا ہے تمام دلالتوں کے یہ جتنا ڈاکٹر طبقہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو میرے دوستو اس عمر بن جاہز کے معتزلی ہونے کے باوجود دیگر جو اس پر جرا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں میں اس وقت حافظ رحبی کی سیجر سے چند اقتباسات اور حوالے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے حافظ زہبی فرما رہے ہیں کالا سالب ماں ہو بے یہ قابل اعتماد نہیں پھر خود اپنے طرف سے قول ارشاد فرماتے ہیں امام زہبی اس کے متعلق ذاتی تاثرات جو دے رہے ہیں کانا ماجن کلیلت دین صفات عالیہ سنتے جائیں جن کی وجہ سے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو پسند ہو گیا ہو ماجن ماجر کہتے ہیں عربی کے اندر ایسے بے عزت شخص کو جس کو اپنی بے عزتی کا ذرا بھی خطرہ نہ ہو جس کی دلیل پیچھے گزر چکی اگر اس کو اپنی عزت ذلت کا کوئی خیال ہوتا تو مائی نے اگر پکڑ کر ایسا کر دیا تو یہ لطیفے بطور اپنی کتابوں میں لکھتا یہ لطیفے کی بات ہے وہ تو تجھے شیطان بنا رہی ہے تو حق بنتا تھا ماجن نہ ہوتا تو چھپاتا لیکن کیونکہ ماجن تھا پنجابی چاہتے نے لتھی چاڑی کی پرواہ ہی کو نہیں وہ ہوں ماجن حافظ آبی فرماتے ماجن تھا کلیلت دین ہے کلیلت دین ہے پھر آگے فرماتے ہیں یہی حافظ آبی کل تو یل من شما جاہد ان یخ تلق یہ کی عادتوں سے پتہ چلتا ہے یخ تالق حضرت روایتیں گھڑتے ہیں من بنا لیتے ہیں من گھڑت باتیں بناتے ہیں پھر آگے حافظ آبی فرماتے ہیں کہ ابو العینا کہتا ہے میں اور جاہر ہم نے حدیث سے فتق گھڑی گھڑ کر بغداد کے شیوخ جو تھے ان کو پیش کی سب نے قبول کر لی ایک ابن شہبہ علوی تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی اس اس حدیث کا اول آخر آپس میں ملتا نہیں ہے اچھا جی یہ باتیں نقل کرنے یہاں سے نقل کرنے کے بعد اب آتے ہیں لسان المیزان کی طرف جو حافظ ابن حاضر رحم اللہ اس میں فرماتے ہیں جو جو اقوال ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک قول تو یہ پیش کیا اللہ اکبر کہ کل تو وہاد ہی ولہ و کتب الجاہد بل جاہد کلحا فسبحان نمن اب اللہ علم یہ جھوٹی باتیں ادھر ادھر کی بنانا جاہد کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور پاک ہے وہ ذات جو بندے کو گمراہ کر دے اس کے علم کے ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے یعنی گمراہ ہے ادیب ہے عربی ادب جانتا ہے اس کے بعد خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے اپنی سند کے ساتھ انہو کان اللہ یوسلی حضرت نماز نہیں پڑھتے تھے امام خطابی فرماتے ہیں مغموس انفی ہی دین کے اندر مکرو بندہ ہے ابو الفرج اسفہانی نے ذکر کیا کان یورما بل اس پر زندقہ منافق ہونے اندر سے اسلام کے منکر ہونے کی تومت ہے یہ بھی کام کرتا ہے اپنی کتابوں میں یز قروفی ہے ہو جا جن نسارا مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کے دلائل پیش کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے بھائی تحز بالحدیث استحزال لا یقفا حدیث رسول کا مذاق اڑاتا ہے اگلے لفظ عجیب ہیں حجر عصمت کا ذکر کیا جاہد نے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سفید تھا دودھ کی طرح تو فق فسم مشرقوں مشرقوں نے ہاتھ لگا کر کفر اور گناہوں کی وجہ سے اس کو کاڑا کر دیا کہتا ہے جب مسلمان ہو گئے تھے تو ہاتھ لگانے سے سفید کیوں نہ ہوا دیکھو بےغیرت کا کام دیکھو بکواس کیا کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ ہوا ماں یہ لفظ دیکھیں وہ ہوا ماں اکزا بل اما یہ لفظ ذرا دیکھیں کس درجے کی تعدیل ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے اکزب بل امت مصطفیٰ کا جھوٹا ترین بندہ ہے یہ حدیث سب سے بڑے حدیثوں کا من گھڑت بنانے والا ہے انصر و حمل باطل باطل کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا پھر ابو منصور اظہری جو مشہور لغوی ابھی امام ہیں ان کی تہذیب الوغل کے مقدمہ کے حوالے سے لکھا ہے روا عنی سکات مال صفی کلام سکا لوگوں کی کلام سے ایسی باتیں نقل کرتا ہے جو ان کی باتوں میں ہوتی نہیں آخر میں کہا على الله وعلى رسوله وعلى الناس یہ جاہز اللہ پر کاذب تھا رسول پر کاذب تھا مسلمانوں پر بھی کاذب تھا جھوٹ بولتا تھا ایسا بندہ اگر یزید کو کافر قرار دے تو اس کا حق بنتا ہے اور پھر ڈاکٹر صاحب کو تبھی موافقت کی بنا پر ایسا حوالہ پسند آئے تو ہمیں بھی تو برا نہیں لگا خیر یہ ہو گیا میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے ایسے خبیص شخص کا قول پیش کرنے سے اور ایسے خبیص شخص کا تعارف پیش کرنے سے جو ہم نے پیش کرا کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب جو ہے اس کی وساقت اس پر اعتماد مسلمانوں پر خوب ظاہر ہو جاتا ہے کس درجے کی کتاب ہے یہ ہے جی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں گا آپ نے اگر تھوڑی سی کوشش اور کی ہوتی ایسے دجالوں اور کذابوں کے حوالے جمع کیے ہوتے ہیں جی ادھر ادھر سے ہے جی اور جناب پھر خصوصاً روافر سے تو میرے خیال میں اتنا موٹی کتاب اور بن سکتی تھی خدا جانے کہ آپ نے کفایت سے کام کیوں لیا اس کے بعد چوتھا شخص یہ حضرت بتا رہا ہے امام الکیا الحراسی ابو الحسن علی بن محمد تبری بغدادی المعروف امام الکیا الحراسی وفات بتائی پانچ سو چار ہجری اس کے آگے لکھا ان کی تصریح عبارت دی ول مسرح فی شعر ہی بالکفر سری ہے کہ اپنے شیر میں یزید کفر اپنے کی سرحد کرتا ہے واضح لفظوں میں اپنے آپ کا کافر و نظار کر رہا ہے اور میرے دوستوں نیچے حوالہ دیا ذکرہ الباعونی فی جواہر المطالب فی فضائل الامام علی ابن ابی طالب جلد دو صفحہ تین سو دو میرے دوست اس بیچارے کو اس بیچارے کو علمی یتیم یہی تھا محدے سے یگانا ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں پانچ لاکھ حدیثیں صفریں ہٹا کر حضرت کو یاد تھی اس درجے کا محدث اور مور کبھی ہے اس بیچارے کو یہی تھا کہ میں نے جو گند پل ڈال دیا جو جھوٹ بول دیا آگے کیونکہ لوگوں کا ذہن ایرانی بنا ہوا ہے تو میرے جھوٹ کو اندھے ہو کر آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں گے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہاں پر ایرانی ذہن نہیں ہے کوئی مدنی ذہن بھی بیٹھے ہیں کوئی مکی ذہن بھی بیٹھے ہیں کوئی حجازی ذہن بھی بیٹھے ہیں جی جو ایران کا تیا پاچا کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہاں جی اب ذرا سنیے گا پہلے نمبر پر میں ڈاکٹر سے یہ پوچھوں گا کہ یہ امام الکیہ ہراسی جو ہے ان کا جو قول شریف ہے یزید کے متعلق وہ جس کتاب میں اصلاً ہے یعنی جو اس کا اصل ماخذ ہے حضرت نے وہاں پہنچنے کی زحمت گوارا نہیں کی یا آپ محدے سے جگانا ہے اور پانچ لاکھ بغیر صفروں کے آپ حافظ ماہر ہیں تو آپ کو کبھی ایسی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا اب میں دکھاتا ہوں کہ یہ حوالہ الکیا ہراسی کا یہ کہاں ہے الکیہ ہراسی امام غزالی کے میرے دوستوں شاگردوں میں ساتھیوں میں اب یہ الکیا حراسی جو ہے ان کا حوالہ جو اصل ہے یہ باونی کا حوالہ دے رہا ہے باونی جو ہے ان کی کتاب یہ ہے یہ باونی ہے آٹھ سو اکہتر میں یہ نویں صدی کے ان کا ذکر ابدا اللہ کے اندر امام سخاوی کے پاس ملتا ہے لیکن یہ بندے جو ہیں یہ تو ہے پانچ سو چار کے بہت فاصلہ ہے اب اصل کتاب دکھاتا ہوں جس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے یہ ہے مشہور زمانہ مورخ قاضی ابن خلقان ان کی ہے وفایات الاعیان جلد نمبر ہے دو الکیہ ہر کے حالات ان کے خط کے یعنی ہاتھ کے لکھے ہوئے فتوے کا حوالہ ہے اور مکمل نہیں دیا ضرورت کا جو تھا وہ دے دیا عبارت پڑھتا ہوں وہ سوئل کیا ایون یزید بن محاویہ فقول صحابہ بولے دفی ایا میں عمر بن الخطاب یہاں پر تمبی کرتا چلوں کہ الکیا ہر سے غلطی ہو گئی کہ عمر بن خطاب کے دور بتا دیا یزید کی ولادت کا حالانکہ عثمان کا دور ہے جس طرح کے تہذیب الدیب میں امام حافظ اسقلانی وغیرہ ہم نے لکھا ہے حضرت عثمان کے دور میں باما سلف ففی احمد قولان تلویح و تصریح ولمالك قولان تلويح وتصريح ولأبي حنيفة قولان تلويح وتصريح ولنا قول واحد التصريح دون التلويح وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد والمتصيد بالفهود ومدمن الخمر وشعره في الخمر معلوم ومنه قوله پھر آگے تین شعر ہیں شعر ہیں وہ فصلا طويلا انہوں نے لکھا فصل طويل یعنی فتوى لمبا تھا کافی سما کالا بلوارا کاتا پورا صفحہ بھر کر پھر ورقہ بدلا کون کس نے الکیا ہر راشی میں وہ اور لکھا لو مدت تو بے بیا یعنی کاغذ مجھے مل جاتا تل انانا فی مخاضی حاضر رجل اس مرد یعنی یزید کے مخاضی اور رسوائیوں کے اندر میں مزید لکھتا لیکن کاغذ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں چھوڑ رہا ہوں بکتا فلان ابن فلان نیچے لکھا ہوا ہے یعنی دست دست خط ان کے خط کے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے فلان ابن فلان جیسے عام فتوے کے نیچے دست خط ہوتے ہیں اس طرح دست خط یہ ہے وہ کلام یہ اصل ماخذ ہے اب میں بتاتا ہوں یہ ہے چھ سو اکاسی ہجری کے قاضی ابن خل کتنے کے انہوں نے ان کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ وہ پایا اس کو کہتے ہیں وجادا اصول حدیث کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں وجادا وجد تو بے خطے فلاں پھر رسالت ہی اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط میں نے پایا وجادا اس کو کہتے ہیں اصول حدیث والے کیا کہتے ہیں بار صورت یہ ہے اصل بند اب انہی سے نقل کرنے والے کمال دمیری مشہور ہیں حیات الحیوان والے یہ شافی مذہب کے ہیں اور سکھا بندے ہیں شافیوں کے پاس کمال دمیری مشہور ہے انہوں نے حیات الحیوان میں لفظ فہد الفہد کے تحت لکھا بالکل بے ہی یہی اس میں یہ لفظ موجود ہیں وہ کیفرائے قدالت وح متسد بال فہد و لاحب بن نرد و مدمن الخمر و من شہر ہی خمر کو لو ان کے بعد یہ یہ ہے شارت الزہب ابن عماد حنبلی الکیا الکیہ کے حالات میں جلد نمبر ہے چھ عبد القادر ارنود کی تحقیق کے ساتھ دارو ابن کثیر کی چھپی ہوئی یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری نس وہی بے ہی موجود ہے یہاں پر آخر کے لفظ کیا ہے وہ اللہ بن نرد و متسد و مدمن الخمر و شیر قمر معلوم و من حکوم ٹھیک ہو گیا اگر میں مزید جستجو کرتا تو ان کے علاوہ بھی میں یہ نصوص دکھا سکتا تھا بات سمجھے ذرا اب جو بات کرنے کی ہے جو غلیز بات غلیز جھوٹ جھوٹ بولنا یہ یزید کا کام بھی نہیں ہے ہمیں کوئی ثابت نہیں ہوا یزید نے کبھی جھوٹ بولا ظالم ہے ظلم کرتا تھا لیکن جھوٹ اس کا ثابت نہیں ہوتا یہ ذرا ظلم دیکھے اب خدا جانے کس نے جھوٹ بولا باونی نے یا یہ کتاب چھاپنے والے ہیں شیے ایرانی باؤنی کی کتاب چھاپی ہے انہوں نے یہ لفظ پڑھائے خدا حساب لے گا کس نے لانت ملی یہ ہم نہیں کہہ سکتے میں ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہوں تو ہے غلازت کا متلاشی جہاں سے مل جائے تو نے اٹھانا ہے لیکن ہمارا کام ہے صدق اور صفا کی تلاش کرنا ہم تو سچ کو دیکھیں گے بل مصرفی شیر ہی بالکل سری یہ لفظ مجھے الکیہ ہر راشی کے فتوے میں دکھا دو یہ باعونی کی عبارت میں آ رہا ہے باونی کے علاوہ کسی اور کے پاس دکھا دو بس مان جاؤ یہ لفظ ہے باؤنی کے بل مصرف فیشے ادھر تھا بل کال و مدمن خبر تک ادھر بات بڑھا دی گئی بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مصرف فیشے بالکفر بالکل میں چیلنج کرتا ہوں عرب اجم اور اپنے ساتھی ایرانی ہیں سب کو ملا کر اگر یہ ثابت کر دے یہ جملہ ان کے فتوے میں موجود ہے میں اس کا غلام بن جاؤں گا ڈاکٹر کا میں غلام بن جاؤں گا جس طرح کا بھی بن جاؤں گا بس یہ جس طرح کا بھی ہے میں غلام بن جاؤں گا اس کو کہتے ہیں بفرز محال کیا کہتے ہیں ہاں ہاں تم ارحال تم ان کو تم سوادتی ڈاکٹر بننے سے عربی ادھر ادھر کی اٹھانے سے ماڈرن بننے سے رانتے ملتی ہیں رحمتیں نہیں ملتی یہ رحمتیں ہوتی ہیں کہ ہمیشہ بات ہی ایسے نکلے جو صدق کو صفا والی ہو خدا کی بارگاہ میں بھی بندہ سرخرو ہو اور مخلوق کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو میں نے بات کر دی پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ باونی کی عبارت باونی کی کتاب میں جو عبارت آ رہی ہے یہ اصل حوالے جتنے ان میں دکھا دو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت کی یا جہالت یا خیانت مجھے جہالت نہیں خیانت کا گمان غالب ہے کیوں یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ الفق المذاہب الاربع ابو بکر ابو بکر جزائری کی اس سے اس ظالم نے حوالہ دیا تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن کو غصے سے نیچے پھینکنے والا کافر نہیں ہوتا اور جب ہم نے اس کتاب کو دیکھا اس کے اندر الٹا یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کافر ہے عورت اس کی طلاق ہے لکھا ہوا کچھ ہے حوالہ کچھ دیتا ہے یہ خائن ہے خائن باز ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ عداوت اور بغض رکھتا ہے اس بغض کی یہ نشانی ہے کیسے اتنا بڑا بات یہ تو عوام سے ممکن نہیں ہے کہ عوام یہ کہے کہ غصے سے قرآن کو نیچے اٹھا کر پھینکنے والا غلازت میں وہ کافر نہیں ہوتا جو بات عوام سے ممکن نہیں وہ شیخ الاسلام سے ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے بے سمجھیے یہ تو سویا ہوا مسلمان سویا ہوا وہ بھی بات نہیں کرے گا جو نیند میں ہو مسلمان کا دل اپنا ایمان اور ایقان ایسا رکھتا ہے کہ حالت خواب میں بھی ایسی بکواسات اس سے ممکن نہیں ہوتی اس قول کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اڑ گئی کس طرح اڑی یہ قول امام الکیہ ہر راشی کا نہیں سمجھ نہیں آ رہی اور میرا دل کہتا ہے باہونی بھی اتنا ظلم نہیں کرے گا یہ کسی ایرانی کی شرارت ہے یا پھر ڈاکٹر صاحب کی پسندیدہ غذا ہے اس کے بعد میرے دوست پانچویں نمبر پر امام ابن عساکر کو شمار کیا ان کے ساتھ اور بھی کافی ذکر کیے لیکن جو ملتی جلتی بات ہے نا وہ میں سب کی مشترکہ جو بات ہے جس سے دیگر کے جو اقوال اس نے پیش کیے ہیں اس حوالے سے بھی یعنی سب کے حوالے سے رد ہو جائے گا وہ مشترکہ بات کیا ہے یہ لکھ رہا ہے معروف مورخ امام ابن اثاکر دمشقی پھر سن وفات بتایا پانچ سو اکہتر ہجری وہ یزید کی طرف منسوب اشعار بتائے جن کا ترجمہ انہوں نے جو لکھا وہ پیش کرتا ہوں کاش میرے بدر والے آبا و اجداد نیزوں کی ضرب کی وجہ سے خزرج کی جزا اور چیخ و پکار دیکھتے بنو ہاشم نے کسی فرشتے اور نادل شدہ وحج کے بغیر حکومت کے ساتھ کھلواڑ کیا ان اشار میں یزید ملائکہ اور واحد کے نزول کا سر انکار کر رہا ہے میں عبارت پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر کی یہ اشعار بیان کرنے کے بعد امام ابن اثاکر نے کہا ہے فن صحت ان ہو فو کافر بلا بن بات کو سمجھنا فن صحت ان ہو ترجمہ یہ خود یہ خود کے لکھ رہے ہیں اگر یہ ربائی صحت کے ساتھ اس سے منسوب ہے تو بلا شک کو شبہ وہ کافر ہے صحت کے ساتھ اگر ترجمہ ویسے بدل دیا تو گلو کی ضرورت نہیں تھی فینسا ساحت آنو اگر یہ اشار سے ثابت ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں تو وہ کافر ہے بلا شبہ یہ حافظ بن کی عبارت پیش کی حوالہ جو دیا وہ یہ ہے شدرات الزاب یعنی حافظ بن اثاکر کے پاس جو ہمارے پاس دنیا میں اس کا چل رہا ہے تاریخ دمشق کا اس کے اندر یہ عبارت نہیں ہے موجود ہمارے سے پہلے جو حضرات ہیں انہوں نے یہ حوالہ ان کا لکھا ہوا ہے تو اس نے ان سے لیا حضرات کے حوالے سے یہ ہے یہ پہلی جلد ہے سفر نمبر دو سو اٹھہتر ہے وہی عبد القادر ارنودار ابن کثیر دمشق بیروت کا چھاپا فین ان ہو کافر رہے بن یہ یشا اچھا، اب اب میرے دوستوں سنیے گا اللہ اکبر و کبیرہ سب سے پہلے لیتا اشیاخی بے بدرن یہ اشعار کاش کے میرے بدر والے اشیا کفار یہ اصل کہتے ہیں ابن زبارا کے اشعار ہیں ابن زبارا شاعر فجاہری اس کے اشعار ہیں اور یزید نے کہتے ہیں کہ یہ اشار پڑھے کب جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اب پہلے اس لفظ پر تو غور رکھنا کہ حافظ ابن اصا فرما رہے ہیں انٹ کیا اللہ انہی اشار کو ابن جوزی نے ارد علی المتعصب العنید اپنی کتاب میں ذکر کیا اور دلیل بنایا اس کی تکفیر پر ان اشعار کو یہ میرے پاس موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دارل متاثر نہیں پہلے بھی دکھا چکا ہوں پہلی قسط میں بھی دکھا چکا ہوں اب میرے ساتھی مسلمانوں یہ آپ کثیر کے پاس پائیں گے تو انہوں نے کہا ہوگا اگر یہ اشار اس سے درست ہیں صحیح ہوتے ہوں تو وہ کافر ہے اس موقع پر اس مسئلہ کے لیے کہ یہ اشار ثابت ہیں یا نہیں میں آپ کو اس کی صنعت دکھاتا ہوں یہ ہے البدایہ و نہایا یہ اسی عبد القادر ارنعود کی مراجات اور دیگر کی تحقیقات کے ساتھ دارو ابن کثیر یہ بھی دارو ابن کثیر کی چکی اس کی جز حصہ آٹھ صفحہ دو سو ستر پہ لکھا ہو وہ سند لکھی ہے جس صنعت کے ساتھ یہ اشعار منسوب کیے جاتے ہیں یزید کی طرف اب وہ سند پڑھتا ہوں پھر حافظ ابن کثیر اس پر جو کہتے ہیں وہ بھی سناتا ہوں اور دیگر جو کہتے ہیں وہ بھی سناتا ہوں پہلے سب سے سند پڑھتے ہیں حد کالا محمد بن حمید الرازی اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہوا شیری آگے یعنی البدایا میں لکھا ہوا ہے حدثنا محمد بن الحمری حدثنا لیس عن مجاہد یہ سند ہے پہلا شخص کون ہے محمد بن حمید رازی کون اللہ انہوں نے لکھا شیعی ہے عجیب بات آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابن جوزی انہی اشعار کی بنا پر کافر کہہ رہے ہیں یزید کو اور اللہ نے حضرت معاویہ کی کرامت بنانا تھی تو یہی ابن جوزی اپنی کتاب الموضوعات میں الموضوعات میں یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات اس میں مولا علی کے فضائل والے فصل میں صفحہ نمبر دو سو بیاسی دار القتب العلمیہ بیروت کا چھاپا اس پر لکھتے ہیں امت طریق الاول ایک حدیث کے بارے میں اس پر حکم وضع لگاتے ہوئے کہ حدیث موضوع ہے موضوعات ہے نا حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے اس پر دلیل دے رہے ہیں ففی ہے محمد بن حمید وقد کز بہ ابو ذرا و ابن وارا ابو زرا راضی امام بخاری کے ساتھی ابن وارا محدث یہ بھی اسی دور کے دونوں نے کہا یہ جھوٹا ہے تنظیح الشریعہ ابن عراق کی اس کی پہلی جلد میں جو فہرست دی ہوئی ہے وزاعون کذابون کی صفحہ نمبر ایک سو چار دارالقتب علمیہ بیروت لکھا ہوا ہے محمد بن حمید بن حیان الرازی قال ابو زرع کذاب وقال صالح جزرا مارائی تو احدق بالکذب منہ ومن الشادکونی امام صالح جزارہ فرماتے ہیں یہ بھی نقاد محدث ہیں فرماتے ہیں میں نے جھوٹ میں شاز کونی اور محمد بن حمید راضی سے بڑھ کر مہارت رکھنے والے بندے میں نے نہیں دیکھے اب میں جوزی سے میں پوچھوں گا خدا کو جان نہیں دینا تھی جذبات میں آ گئے بغداد کے اثرات پڑ گئے تھے کیا عراق کے حضور نے فرمایا نا ہونا کل سلاز فتن ادھر سے اشارہ کر کے ان کے اثرات تھے تمہیں آپ کو معلوم نہیں تھا اتنا خبیص راوی کیا اللہ سے جگہ رکھے آ مارے تو آح رک مل کے من نے ہوگا بنا محمد بن حمید راضی اور شاہ زکونی یہ بھی مشہور ایک محدث ہے ان دو سے جھوٹ کے اندر زیادہ مہارت رکھنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت دونوں جھوٹ بولنے میں ماہرین ہیں کمال درجے کے پہلا شخص تو یہ ہے اب اگلی اگلا شخص کی طرف جاتے ہیں یہ کرامت نہیں ہے جس جن اشعار کی بنا پر ابن جوزی نے کافر کہنا تھا انہیں اشعار کی سند کے راوی پہلے جو ہیں حضرت خود ان کو کیا لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کذاب ہے وزا ہے خود لکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری کیا کہتے ہیں خدا کے بندے اللہ ہمیں انصاف کے کہتا ہے رسول کی بارگاہ میں تو یہودی آتے تو, تو انصاف لے جاتے تو مسلمان ہو اب سنیے ڈاکٹر صاحب کی تو بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو محدث سے یگانا ہے نا ہاں پانچ لاکھ بادشاہ حیران ہوتے ہیں پانچ لاکھ بغیر صفروں کے بہت بڑی بات ہے خیر یہ ہو گیا دوسرے شخص کی طرف آتے ہیں محمد بن یا احمری بندہ ناچید نے لکھا ہوا من رجال یہ رافضیوں کے جتنے رجال پر کتابیں پڑھی ہیں یہ شخص ان کا راوی ہے رافضی ہے بہت سچا ہوگا اور وہ بھی جدید کے بارے میں اوف کمال تیسرے لیس بن ابی سلیم جو تمہارے اہل سنت کے پاس ضعیف مشہور راوی ہے لکھا ہے تقریب کے حوالے سے میں نے صدوق اختلط جدن ولم یہ تمیز حدیث ہو فتورے کا یہ آخر میں بندہ سچا تھا جھوٹ نہیں بولتا تھا لیکن حضرت آخر میں اتنا مختلف ہو گئے دماغ شریف اتنا رولے میں پڑ گیا کہ حدیث ممتاز نہیں کر سکتے تھے جھوٹ سچ جو بھی آیا ملا کر سب طرح ہر طرح بیان کر دیتے تھے فتورے کا اسی آدم تمیز کی وجہ سے متروک ہو گیا یہ راوی کیا ہو گیا مترو ہے ماشاء اللہ صنعت تو سچوں سے بھری ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب کو پسند آ گئی ہے اسی وجہ سے ہاں جی ڈاکٹر ہو اور پھر جھوٹ پسند نہ کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ڈاکٹر ہو اور سچ کو پسند کرے یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر تو بنتا ہے انگریزی مہر سے نا انگریزی مہر جب لگے گی تو مہر جب سچوں کی ہے تو خود بخود سچ ہوگا آگے ہیں عن مجاہد حضرت مجاہد مشہور سے بندے ہیں لیس بن نبی سلیم کی جتنی روایتیں مجاہد سے ہوتی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہوتی ہیں تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے اب صنعت کا حال دیکھ لیا دیکھ لیا شکر خدا کا حافظ ابن کثیر کا احسان کہ وہ سند لکھ گئے ورنہ یہ تو قسمیں اٹھاتے کہ سند صحیح ہے سند نہ ہونے کے باوجود یہ اسی طرح کی بات ہے وہ اللہ یار یہ خبیص ہے اجہل الناس اقرب الناس اس کا اس کے ساتھ کسی ابو جہل کا مناظرہ باس ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے بزرگ ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کتاب کتاب کتاب کا کا حوالہ دیتا ہے ہے ہے ہے تو وہ کہتا کہتا تم نے دیکھی تو نہیں دیکھی تو وہ کہتا ہے کتنا بیوقوف ہے کتاب نہیں دیکھی اور حدیث کو ضعیف کر رہا ہے جس کتاب کو نہیں دیکھی اس کی حدیث ضعیف کیسے کر رہا ہے تو پاگل ہو کر بیٹھ گیا بندر کا بچہ سمجھ نہیں آ رہی ارے بھائی شکر ہے خدا کا ہمارے سامنے سند ہے سند پر ہم نے کلام کر لیا ہم نے دیکھ لیا اب حافظ ابن کثیر اسی حصے اسی جز اسی البدایا والے میں صفحہ نمبر تین سو پندرہ پر فرماتے ہیں پھر انہی اشعار کو دوہرا کر یعنی دوبارہ ذکر کر کے تو فرماتے ہیں فہادہ ان کان کالہ یزید بن معاویہ فلانت اللہ علیہ ولانت اللہ عنین اگر یزید نے یہ کہا ہے تو یزید پر اللہ کی اور لانت کرنے والوں کی لانت ہو بلب یقر قالح اگر اس نے نہیں کہا فلاں اللہ علام مم واد اہ علیہ لیجو شنیہ علیہ پھر لانت تو اس شخص پر جس نے یہ روایت یہ شیر کھڑے ہیں اور گھر کر یزید کی طرف منسوب کیا تاکہ یزید کو برا ثابت کرے دنیا میں حافظ ابن کثیر نے بھی حق ادا کر دیا ایسے لیکن ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال میں یہ مقام نظر نہیں آیا ورنہ یہ تو اٹھا کر کہہ دیتے کہ ابن کثیر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے کیوں یہ شعر اس نے کہے باقی تو ختم ہو گیا نا اگلا جملہ تو لکھنا ہی نہیں تھا لکھنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں دیکھا جائے کہ اللہ کی بارگاہ کا خوف ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا پہلے سے ذہن نہیں بنانا دلائل کو سامنے رکھ کر رین بنانا ہے تو اگر یہ یہ وہاں پر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو تو مہارت ہے میرے خیال میں اگر اگر صالح جازارا اس محدے سے کبیر کے زمانے کو پا لیتے تو میرے خیال میں تیسرا نام یہ بھی پیش کر دیتے میرے دوستو اللہ اکبر و کبیرہ یہ آپ نے حال دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح کی بات محمد بن شجاع سلجی یہ حنفی فقی ہیں لیکن روایت کے اندر ہے ان کی لکھی ہوئی یہ بات الاجناس ناطفی کی کتاب ہے امام ناطفی کی کتاب ہے الاجناس اس وہ کہتے ہیں کہ اگر اشعار ثابت ہوں تو کافر ہے ورنہ فاسق اگر کے لفظ یہ سارے بول رہے ہیں بات کو سمجھتے جانا یہ سارے اگر اگر اگر کہیں گے اچھا جی ان کے علاوہ اس نے جس کتاب کو دیکھا ڈاکٹر نے الکیا ہراسی کے حوالے سے جہاں کلام کر رہے ہیں صفحہ نمبر سولہ پر وہ یعنی یہ صاحب کتاب اس مقام پر خلاصہ نکال رہے ہیں پچھلی ساری تقریر کا تو کہتے ہیں کل تو الحاصل من ان یزید ان سہا ان ہو ما جرا من ہو الحسین وال من المسلا و تقلب راس کریم بین و ہی شعر فی رال کا مفتا فضال کا دلیل و زندہ انہلال الدین کہ اگر یزید سے یہ ثابت ہو جو حسین پر جاری ہوا مسلح تکل راس برا سے کریم اور شیر کہنا فخر کے طور پر وہ شیر کہنا اگر ثابت ہو سے انصاف بات سمجھ آ گئی اور ہم نے ثابت کر دیا کہ صحت کیا سوائے وضع اور جھوٹ کے کوئی چیز نہیں ہے ایسی صنعت کو موضوع صنعت کوئی نہ کہے سمجھیں گے وہ تو اصول حدیث اور رجال سے جاہل ہے ممکن ہی نہیں کہ ایسے کذابوں ضعیفوں متروکوں سے سند بنے اور سند صحیح ہو بات صحیح ہو میرے دوستو یہ شخص اللہ اکبر یعنی ڈاکٹر جو علماء کے کلام سے ظلم کر رہا ہے ان صحت کو ہر جگہ سے اڑا رہا ہے خیانت دیکھ علماء کے پاس جگہ جگہ انصاحت کے لفظ ہیں اگر کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے تو دو تین چار بندے ہوں گے باقی سب نے انصاحت کے حافظ ابن اثاکر کی یہ خود عبارت دے رہا ہے شدرات کے حوالے سے فین صحت اگر صحیح ہو لیکن دیکھو ظلم دیکھو ان تو ہمیشہ شک کے لیے آتا ہے یہ تو نحو اور بلاغت پڑھنے والا جانتا ہے ان کس لیے آتا ہے شک کے لیے تو وہ تو مشکوک سمجھ رہا ہے اس کو اور شک حکم ہی نہیں ہوتا شک تو حکم ہی نہیں ہوتا کیوں ہے شک جو ہے یہ تو تصورات کی قسم سے ہے یہ تو تصدیق سے ہے ہی نہیں تو اس میں معلوم ہوا حکم ہی نہیں ہے تو وہ تو حکم ہی نہیں لگا رہا اور ایسی باتوں کا ڈاکٹر کو کیا علم منتر جانتا ہو تو پھر ہے دیکھو ظلم کیا کر رہا ہے یوں ابن اصاکر نے سراہتن فتوا دیا کہ ان اشار میں پائے جانے والے عقیدے کا حامل شخص یزید بلا شک و شبہ کافر ہے فٹے منہ ایسی کینت پر یہ طالب علم دنیا کے کسی بھی دنیا عیسائیوں کے مدرسے کے ہندوؤں کے مدرسے کے وہ بھی ہنسیں گے ہنسیں گے کہیں گے یار شیخ الاسلام کی دستار اس کے سر پہ ہے اتنا بڑا فریب اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا اتحام امام نے اساکر اثاکر پر وہ کہہ رہا ہے ان صاحب اور یہ کہہ رہا ہے یو ابن ساکر نے سراہت الفتوا دیا جب میرے پاس کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے وہ صورت پیش کرتا ہے مجھے یہ ہے کہ کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو میں کہتا ہوں بھائی اگر ایسی ہے تو پھر یہ تو وہ بہت ہی کمینہ ہوگا جو کہے چشتی نے اس صورت پر یقینی حتمی سراہر فتویٰ دے دیا وہ بغیرت اگر کس لیے کہا ہمارے علماء مفتیان کرام ان کا ہمیشہ دستور رہا ہے جب وہ تھوڑا سا شک شبہ دیکھتے تھے مستفتی میں فتوا پوچھنے والے میں تو کہتے تھے اگر صورت مسولہ کے مطابق ہے تو پھر یعنی کیا مطلب اپنی برات کا اظہار کرتے کس کا اعلی حضرت کے پاس ایسے پائے گا کیوں مستفتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ جھوٹ بولتے اپنے حق میں فتوا لینے کے لیے لیکن علماء نے ہمیشہ یہی احتیاط برتی ابن اثاکر تو یہی احتیاط برت رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انساحت ان کو پتا تھا صحیح نہیں ہے بات نہیں سمجھے لیکن عجیب بات ہے سر یہ کہہ دیا ڈاکٹر نے اس کا مطلب ہے بہت بڑی جرت سینے میں رکھتے ہیں ہاں جی اسی وجہ سے کینیڈا نے پسند کیا اور رسول اکرم کو دہشت گرد کہنے والے امریکہ نے اس ڈاکٹر کو اپنے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا دعوت دی دنیا کائنات میں جہاں تمہارے بڑے بڑے وزرائے اعظم نہیں جا سکتے وہاں تمہارا یہ ڈاکٹر پہنچا معلوم ہوا وہ اس کے سینے کو خوب جانتے ہیں بہت جرت مند شخصیت ہے بطل خرریت ہے بطل خرریت ہے ہاں آج السلام اتنا بڑی دیدہ دلیری اتنا بڑا فراڈ اتنا بڑی چکر والی یوں ابن اشاکر نے سراہتا فتوا دیا کہ نشار میں پائے جانے والے عقیدے کا حامل شخص یزید بلا شک کو شبہ کافر ہے ہے ایسے جھوٹ بولنے اور وہ بھی اماموں پر ان شک کے لیے آتا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے بلا شک کو شبہ انہوں نے فتوا دے دیا بتاؤ ان کی کلام کہہ رہی ہے شک ہے یہ کیا کہہ رہا ہے بلا شک کو شبہ اتنا بڑے جھوٹ شیخ علیہ السلام ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ شریف مکہ میں بند کروا دیا کافروں نے اور ایسے مبلغین یورپ کو باہر بلا کر دروازے کھول دیتے ہیں سمجھ لیجیے اندر کہانی کیا ہے اور ایسے لوگ مجدد ہیں لیکن کیسے جس طرح کے اقبال نے فرمایا لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز ہے تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ لیکن مجھے ڈر ہے یہ آواز ہے تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ اقبال فرماتے ہیں یہ ڈاکٹر جو مجدد نکلے ہیں اور آج کے جو جدید مجدد ماڈرن مجدد نکلے ہیں یہ سب وہ تجدید کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو انگریز کی تقلید کا بہانہ دے رہی ہے دیکھ لو باقی دین کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ میرے دوستوں یزید کافر ہے اس کو کافر بنانا ہے اے نہیں بنانا ہے کس نے جو مہمان بنتا ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا کس نے بنانا ہے یزید کو کافر جو کینیڈا کا مہمان ہے کس نے بنانا ہے جو کہتا ہے میری ایک آنکھ عیسائی ہے اور ایک آنکھ مسلمان ہے کس نے بنانا ہے جو کہتا ہے قرآن کو نیچے پھینکو تو کوئی کافر نہیں ہوتا کس نے بنانا ہے جو شیوں کی محفل میں بیٹھ کر کہتا ہے پہلے تار القادری ماتم کرتا ہے پھر یہ کریں گے کس نے بنانا ہے جو کہتا ہے سر سید نے تو ایک علی گڑھ دیا تھا علی گڑھ کالج میں سو علی گڑھ کالج دوں گا اور سر سید کے متعلق فتح رجویہ جلد نمبر انتیس میں جو اعلی حضرت نے کہا فرمایا اعلی حضرت کے یزید کے متعلق اقوال اس کو نظر آتے ہیں تو وہ تو زیادہ نظر آتا ہوگا قول امام اہل سنت کا جی تو اتنے بڑے کو جس کو اعلی حضرت جن لفظوں سے یاد کر رہے ہیں دنیا کو معلوم ہے اس سے بھی آگے بڑھنے والا سو گنا کتنا کہ اس نے ایک علی کر دیا میں کتنے دوں گا تو سو گنا بڑھ گیا جو اس سے ننانوے گنا بڑھنے والا ہے وہ یزید کو کافر نہ بنائے ہے تو کیا کرے ہاں سر سید کا تعارف ڈاکٹر کے پاس تو بخوبی ہوگا اگر نہ ہو تو اس کے معشوق کا نام اس کے مقتدا پیشوا کا نام اس حوالے سے میں یاد کراتا ہوں کہ اس کی تفسیر پڑھ لے تفسیر القرآن سر سید جس میں وہ جنت کا انکار کرتا ہے دوزخ کا انکار کرتا ہے اور کن لفظوں کے ساتھ توہین کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باشی کیسے کہتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ امبیا علیہ السلام اسلام سارے کا انکار کرنے والا شخص وہ تو تیرے نزدیک مختدا اور پیشوا ہے اس حسنا ہے تو کہتا ہے اس نے تعلیم کا مرکز ایک دیا میں سو دوں گا اور یزید جو ہے وہ تکفیر کا حقدار وہ اسلام کا دشمن ہے مر کر جائے گا تو پتا چلے گا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں اگر تیرے اندر ذرہ بھی اسلام اسلام کو ماننے کا جذبہ ہے صرف ذرہ برابر بھی ماننے کا جذبہ ہے تو سر سید کا تعارف کرا دے اپنی جماعت والوں کے پاس ایک بیان لگا کر یہ وہی مفتیان ہیں یزید بیٹھا ہونا تو وہ کہے گا حضرت معاف کرنا جو آپ نے کر دیا کچھ وہ مجھ سے بھی ممکن نہیں میں آپ کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں جی ذرا اب حقیقت دیکھ لی آگے سبت ابن جوزی کا حوالہ پیش کر رہا ہے اس کا سبت ابن جوزی کیا کیا شخصیات یا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا رہا حافظ زہبی سیر میں فرماتے ہیں حافظ زہبی سیر میں فرماتے ہیں برائے تو لہو تصنفن ید اللہ تش ابن جوزی کے متعلق حافظ راہ بھی فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب دیکھی ہے سب ابن جوزی کی جو اس کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے کس پر اور وہ کتاب ہے وہ میرے پاس پڑی ہے تذکرت الخواس تذکرت الخواس تذکرت الخواس یہ ہے یہ تذکرت الخواس اس کو پڑھ لو تو میرے خیال میں شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھنے کی حاجت نہیں رہے گی آپ بھی باہر ہیں جھوٹ بولنے کے استاد ہیں شیخ ہیں صرف تو جاؤ خیر شکر خدا کا اس کا حوالہ تو اس کے حال معلوم کرنے سے ہی اڑ گیا اب چونکہ یہ شخص کذاب ہے جھوٹ بولتا ہے تو آگے جو ابن عقیل رحمہ اللہ حمبلی بغدادی کا حوالہ دے رہا ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے سامنے نہ ہے اگر آئے گی تو اس پر بھی کلام کر لیں گے میرے دوستو اس کے بعد امام یافعی کا حوالہ دیتا ہے کس کا یہ صوفی فقیر ہے آپ کی میرے پاس میرا آت الزمان ادھر پڑی ہے امام یافعی متوفا سن سات سو اٹھسٹھ کا حوالہ دی اور یہ عبارت لکھی ہے اس نے ابن عماد کی شادرات سے وقال الیافعی یاف رہی ہے دیکھیں بھائی توجہ کرے وکالل یاف رہی وما حکم من کاتال الحسین او امر بقتل ہی ممن استحل ذلك فهو کافر و علم یستحل فهو فاسق فاصل عبارت یہ کہ جو شخص امام حسین کے قتل کا حکم دیتا ہے اگر حلال سمجھتا ہے اس کو جائز سمجھتا ہے تو کافر اگر نہیں حلال سمجھتا تو فاسق فاجر یہ امام یافعی کی کتاب سے شدرات الرحب والے نے عبارت اٹھائی جس کتاب سے اٹھائی وہ ہمارے ہاتھ میں مرآت الجنان امام جعفری کی جلد نمبر پہلی عباس احمد الباز مکہ مکرمہ سے چھپی ہوئی صفحہ نمبر ایک سو دس یہاں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کل تو تلخیص تلخی سمادہ کروفی دار کا مختصر واما حکم و الحسین حسین بے قتل ہی استحل منها منہا قتل ہوں وہ لم يستحل ففاسق فاسک فاسق فاجر یہ شدرات شدرات والے نے ان سے لی مراد سے ہم نے دونوں کا حوالہ دونوں سنا دیا اس میں یہ لفظ آگے موجود ہے کہ اگر حلال نہیں سمجھے گا تو کافر نہیں ہوگا فاسق فاجر ہوگا امام حسین کا قاتل اگر حلال سمجھتا ہے ان کے قاتل کو تو کافر ہوگا اگر حلال نہیں سمجھتا تو کون ہو جائے گا فاسق فاجر یہ عبارت یہاں پر ختم ہو رہی ہے ڈاکٹر نے کیا ظلم کیا یہ دیکھو عبارت اڑا دی ممن استحل ذلك فهو کافر تک نقل کیا بلب یا سہل فاسق فاجر وہ عبارت گرا دی کیوں کہ یہ حضرت کے مطلب مطلب خبیص کے خلاف تھی مطلب باطل کے خلاف تھی ایسا کرتے ہیں دین بیان کرنے والے اتنی خیانتیں وہ تیرا تو حق بنتا تھا تو مکمل عبارت دیتا لوگ اس سے جو سمجھتے سمجھ لیتے تھے یہ ڈنڈی ماری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں تو خیالت ہوئی کہ نہ ہوئی تو یا جہالت چل رہی ہے حضرت کی یا خیانت چل رہی ہے اور کیا نام کتاب کا نام کیا ہے القول المتین یہ تو مضبوط قول ہے ابھی القول المتین کا مطلب ہوتا مضبوط قول یہ حضرت کا مضبوط قول ہے کس کی طرح ریت کی طرح ریت کی عمارت کو کتنا مضبوط ہوگی یہاں پر لکھ دیتے نام کے اوپر ہم القول المتین کا رمل فی امر یزید اللعین عند زعم الدکتور یہ نام رکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی چلو نام رکھ لیا تھا تو کم از کم اس کا پاس لحاظ آج تو کرتا کہ اندر کیا دے رہا ہوں اندر تو جھوٹ دے رہا ہوں اندر خیمتیں دے رہا ہوں علماء کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں بزرگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں ان کی کتابوں میں تحریفیں کر رہا ہوں بات کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہوں اور نام کیا رکھ لیا القول المتین میرے دوستو بحمد اللہ تعالی امام یافعی تک ہم نے اقوال کے حوالے سے ڈاکٹر کا پیش کر دیا آگے جو چند رہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ